اور قربان کے ڈیل دار جانور اور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے کیے تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے تو ان پر اللہ کا نام لو ایک پاؤں بندئی تہ پاؤں سے کھڑے پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں تو ان میں سے خود کھاؤ اور صبر سے ٹینے والے اور بھیک مانگنے والے کو کھلاؤ ہم نے انہی ان کو تمہارے بس میں دے دیا کہ تم احسان مانو